ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون آدمی افضل ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے صحابہ نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا پھر وہ مومن جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اور اپنے رب سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ساٹھ یہ حدیث صحیح ہے